فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هو التواب الرحيم پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں سامعین سائد کی تفسیر سماعت کیجیے معافی کے کلمات جو کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن مجید میں موجود ہے اللہ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن و الخاسرین یعنی ان دونوں آدم اور حوا نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے عبید ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا اے اللہ جو خطا میں نے کی آیا وہ میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی جواب ملا کہ ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی لکھ رکھی تھی اسے سن کر آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ پھر مجھے بخشش اور معافی مل جائے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی میرے چھینکنے پر یرحم اللہ نہیں کہا کیا آپ کی رحمت غضب پر سبقت نہیں لے گئی کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی جواب ملا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے تو کہا پھر اے اللہ میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں جواب ملا کہ ہاں یہی وہ کلمات یعنی چند باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیں بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر ربنا ولمنا الى آخر الآیہ کو اور ان سب باتوں کو شامل ہے مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انکا خیر الغافرین اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فرحمنی انك خیر الرحیمین اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فتب علی انك انت التواب الرحیم قرآن کریم میں اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور جگہ ہے جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر توبہ و استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لیں گے اور ایک مقام پر فرمایا ان سب آیات میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے اور بہت بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم اللہ کے اس فضل و رحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتے سچ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہ اللہ سے زیادہ کوئی مہربان و کرم کرنے والا ہے نہ اللہ سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا ہے